صالح بن کیسان نے ابن شہاب سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے یحییٰ بن سعید بن عاص نے بتایا انہیں سعید بن عاص نے خبر دی کہ حضرت عثمان اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حدیث سنائی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضر ہونے کی اجازت طلب کی پھر زہری سے اقیل کی حدیث کے مانند بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 6211